حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح شمار کرتے تھے استاد ابن قدامہ نے وضاحت کی کہ اپنے دائیں ہاتھ سے سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو دو